بارک علی محمد والا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید مقام رانا طیب برا اسلامی کیسٹ رانا برادری اسلامی کیسٹ سنٹر نیز مسجد کاری مدن ایک باغل پر روڈ ملتان کے بیسویں سپارے سورت ان کبوت کی ابتدائی آیات ہیں پروردگار عالم نے سارے کلام پاک میں اپنی توحید وحدانیت خدا کی ذات بے مثل بے مثال اس کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کی ذات کو بقا ہی بقا ہے فنا نہیں اسی نے اپنی قدرت کاملہ سے نظام کائنات کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے نظام کو وہ خود ہی چلاتا ہے جدھر کی چاہے ہوا چلائے جدھر کی چاہے دھوپ چھاؤں کا نظام بنائے وہ کسی معاملے میں بھی کبھی بھی نہ کسی کا محتاج تھا اور نہ ہے وہ چاہے تو راتوں رات فقیر کو تخت تاج دے کر کے تخت شہنشاہی پہ بٹھا دے وہ اگر چاہے تو بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی لگا دے وہ چاہے تو ایک کو اتنا دے کہ سنبھالا نہ جائے اور وہ چاہے تو ایک کو اتنا تنگ کر دے کہ بھوک کی وجہ سے موت آ جائے بڑی بے نیاز ذات ہے اس مالک اور قدیر کی نظام شمسی نظام کمری ستاروں کا نظام آسمانوں کا نظام دریاؤں اور سمندروں کا نظام سارا وہ خود چلاتا ہے نہ کبھی الیکشن ہوتا ہے نہ کبھی انتخابات ہوتے ہیں نہ کبھی یہ سننے میں آیا کہ سمندروں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی دریاؤں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی فرمایا لم بس میں ہوں اور کوئی نہیں اسی لیے محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا کہ میرے محبوب دنیا میں جاؤ لوگ میری ساتھ کو بھول گئے کھلانے والے کو بھول گئے پلانے والے کو بھول گئے اور اس سے بڑھ کر کے کیا بدجانتی ہوگی پیدا کرنے والے کو بھول گئے آدمی کے جسم کا نظام کون بنا سکتا ہے اب یہ آنکھ ہے بظاہر آنکھ ہے لیکن بجلی کی وائرنگ کی طرح آنکھ سے لے کر پاؤں کے تلی تک ایک نظام چل رہا ہے کان کا نظام ہے ناک کا نظام ہے ہاتھ کا نظام ہے پیر کا نظام ہے دل اور دماغ کا نظام ہے یہ ساری کی ساری چیزیں وہ نہیں بنا سکتا تو اور کون بنانے والا ہے اسی لیے فرمایا کالی کملی والے دنیا میں جاؤ میرا نام بلند کرو میری توحید کا جھنڈا بلند کرو لوگوں کو بتاؤ کہ خالق کو نہ بھولو مالک کو نہ بھولو پروردگار کو نہ بھولو اس رب کو نہ بھولو جس نے یہ سارا جہان بنایا چنانچہ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں اس کے سوا کوئی نہیں پھر مکہ بدلا برادری بدلی قوم بدلی اپنے بدلے غیر بدلے سب دشمن ہو گئے ایک میری بات سمجھ لیں آج جس طرح کا کلمہ آج ہم پڑھتے ہیں اگر یہی کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو جہل کافر نہ مرتا اتبا کافر نہ مرتا شہبہ کافر نہ مرتا ولید بن مغیرہ کافر نہ مرتا امیہ بن حلف کافر نہ مرتا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے رہتے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے رہتے ان کو حاجت روا بھی مانتے رہتے ضلع بھی کرتے رہتے شراب بھی پیتے رہتے سب کچھ کرتے کلمہ پڑھتے رہتے وہ ان کو صرف یہ بات سمجھ نہ آئی بلکہ ان کی سمجھ یہ تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ لیا اس کو پھر ساری زندگی کا نظام اللہ کے حکموں کے تابع بنانا پڑے گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا پھر وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا جو چاہے کھائے اس کو اختیار نہیں جس نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ میرا رب ہے وہ میرا پروردگار ہے اب اس کو اختیار نہیں کہ وہ جو چائے کھائے بکری کھائے گا گائے کا گوشت کھائے گا بھینس کا گوشت کھائے گا مرغی کا کھائے گا کتا نہیں کھائے گا سور نہیں کھائے گا اسے خود اختیار نہیں ہے جو چاہے کھائے اسی طرح جس نے کلمہ پڑا وہ پینے میں خود مختار نہیں کہ جو چاہے پیے پانی پیے گا سوڈا پیے گا لسی پیے گا شربت پیے گا چاہ پیے گا شراب نہیں پیے گا پیشاب نہیں پیے گا آرام نہیں پیے گا اختیار ختم جب کھانے میں ہم مختار نہیں اپنا اختیار نہیں رکھتے پینے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں پہننے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں چلنے پھرنے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں اللہ کے حکموں کی تابے داری کرنی پڑے گی آج یہی بات قرآن کریم نے تمہارے سامنے رکھی ہے اور بھولے ہوئے مسلمانوں خدا کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ داری ہو جاتی ہے قبر کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ پاک بار بار قرآن پھر سامنے لاتا ہے اور مانگا فرمایا علی فلا گمان کر لیا کیا لوگوں کا یہ خیال بن گیا کیا لوگوں کا یہ عمل بن گیا کیا لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کیا لوگوں نے یہ ظام کر لیا کیا لوگ یہ بنا بیٹھے تکیا لگا بیٹھے ٹھیکہ کر بیٹھے آشی بن کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کیا اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے اتنا کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے اتنا کہنے سے جہنم سے بچ جائیں گے پورس کا دام سے بچ جائیں گے آم اللہ میں مانتا ہوں صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں قرآن کا مقصد یہ ہے رکھو اتنا کئی صرف اور صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں ہو جائے گی کہ صاحب میں نے قرآن مان لیا میں نے خدا مان لیا میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا میں نے خدائی نظام کو مان لیا اور مان تو لیا اس پہ عمل تو کرمانا باہر اللہ فرماتے ہیں میں آزما کر دیکھوں گا اگر ماسٹر کو امتحان لینے کا اختیار ہے کہ بچہ فیل ہے یا پاس ڈاکٹروں کو انچان لینے کا اختیار ہے پروفیسروں کو انچان لینے کا اختیار ہے تو فرمایا والا لگی نو قبلی ہوں بلیا لمن لگی نہ سد میں خدا بھی امتحان لوں گا میں بھی آزماؤں گا میں بھی جانچ کروں گا میں بھی پڑتال کروں گا آمنا کون سا زبان سے کہتا ہے کون سا دل سے کہتا ہے آم میں نے مان لیا کس کی زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا ہوا ہے اور کس کے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا میں آزما کر دیکھوں گا میں یہ پتا کروں گا کہ آمن نہ کہنے والے لوگوں کا حال کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر کرما بھی چل رہا ہے ادھر قبروں کو بھی چاٹا جا رہا ہے ادھر کرما بھی چل رہا ہے ادھر قبر پرستی بھی ہو رہی ہے بت پرستی بھی ہو رہی ہے ارے ہندو اگر بت کی پوجا کرے تو کافر ہے اور مسلمان سو قبروں کی مٹی کا اب بھی مسلمان ہیں جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی دانشار جماعت وفادار جماعت نبی کے اشاروں پہ جان دینے والی جماعت نبی کے سچے عاشق صحابہ کرام کی جماعت آئی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسر و کسرا کے دربار میں جاتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کے لوگ کرندے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں آپ امام الانبیاء آپ رسولوں کے رسول آپ نبیوں کے نبی ساری کائنات کے سردار اجازت دو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کرے اجازت دیں آپ ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہمارا دل چاہتا ہے آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اللہ الیہود والنصارہ اندازہ لگاؤ سوال کیا کیا تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا ہے یہی فرما دیتے کہ نہیں بھائی بلکہ مثال دی پچھلی لال اللہ سارا اللہ تعالیٰ نے لانتی بنا دیا یہود و نسارا کو کیوں اتخذو قبور انبیائیہم مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا اس لیے ملعون بن گئے لانتی بن گئے کہ انبیاء علیہ السلا والسلام کی قبروں کو سجدے شروع کر دیے چلو یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ مالک کائنات کے حضور میں رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی صحابہ کرام نے ایک سوال کیا اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کا جواب دے دیا بات ختم ہو گئی لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بات کو اتنا پختہ کر کے دکھایا اور یہ ثابت کر دیا میرے صحابہ تم نے سوال کیا میں نے جواب دے دیا آگے رب کی حضور میں چولی پھیلا دی الہ العالمین تیرے دروازے پہ میرا سوال ہے اللہ تجعل قبری اسنام مولا میری قبر کو سجداگا نہ بنا بند دینا تو دعا مانگتا ہوں میری قبر کی سجدا گاہ نہ بنے میری قبر کو لوگ بتوں کی طرح سے نہ مانے لوگ آج ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں کرتے دیکھا اب قرآن ماننے یا دادا پر دادا کو ماننے محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قوم کے سامنے اللہ کا قرآن رکھا یہی جواب انہوں نے دیا وہ ارادی لا اللہ وہ نکے والے کہتے تھے اور اللہ کے نبی خدا کی بات مانے قرآن مانے رسول کو مانے ما حسبنا جگنا وجدنا آبا آبانا یا اس رستے کو ماننے جس پر ہم نے اپنے بڑکوں کو دیکھا اپنے باپ دادا کو دیکھا اس رستے پہ چلے یا قرآن کے رستے پہ چلے ظاہر بات ہے ساری برادریاں غلط رسومات غلط ساری لغویات غلط ساری خوراکات غلط سارا جہان کوڑا کالی کملی والا سچا سارا جہان جھوٹا خدا کا قرآن سچا خدا کی ذات سچی خدا کا فرمان سچا پتہ نہیں کتنے لوگ رسمیں بنا بنا کر کر کر کے تباہ ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے میں یہ کہتا ہوں بچہ پیدا ہوا اللہ پاک نے کسی کو اولاد دی بڑی نعمت ہے اب با... بیٹا باپ کا ہے یا ماں کا ہے سنو میری بات اس ماں باپ کو نام رکھنے کا اختیار تو ہے لیکن ایسے نام رکھنے کی اجازت نہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہوں تم تو اپنے بچوں کا نام رکھنے کے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے حالانکہ اولاد تمہاری ہے تم اپنے بچوں کی پرورش کے بارے میں بھی خود مختار نہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب بچہ پیدا ہو سجے کان میں اذان کہو اور کھبے کان میں تکبیر کہو یہ ثابت کر دو اذان تیری ہو گئی تکبیر تیری ہو گئی اب تیری زندگی پچاس برس کی ہو سو سال کی ہو بس اتنا وقف رہ گیا کہ تکبیر ہو چکی ہے اور اللہ اکبر نیت بدلنے کی دیر ہے ظاہر بات ہے لوگ آج کل لکھے پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی دین نہیں سمجھ میں آتا قرآن سمجھ میں نہیں آتا اب بتاؤ یہ اب بچے کے کان میں جو تین دن کا بچہ ہے اس کے کان میں جو اذان آ رہی ہے اس کا کوئی بظاہر فائدہ ہے جب اسی برس کا برا اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا تو یہ بچہ بچہ اذان سن کے کیا کرے گا جب لوگ اذان سن کر کنجری کا گانا بند نہیں کرتے اذان سن کر بدماش اور بدکار عورتوں کے گانے اور فوج بند نہیں کرتے دکان نہیں چھوڑتے گھر سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں بلائے ہوئے نہیں آتے تو اب بتاؤ اس بچے کے کام میں اذان دینے کا کیا فائدہ ظاہر ہے کہ یہ بات کہنی پڑے گی کہ حکم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے پورا کرنا پڑے گا بظاہر فائدہ نظر آئے یا نہ آئے ہم ظاہری فائدے کے پابند نہیں ظاہری فائدوں کے مفاد کے ہم پابندی نہیں اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ کسی بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے سارا دن پانی پیو روٹی کھاؤ لیکن جب روزہ رکھ لو گے تو اب روٹی کھانے گنا پانی پینا گنا یہی بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس میں نہیں ہیں آزاد نہیں ہے جتنا ہم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا ہوا ہے اسی لیے اللہ پاک دل شانو فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ ملک ساری برکتیں اسی کے ہاتھ میں جس کا ملک میں راج ہے وہ والا کل قدیر ہر چیز پہ اسی کا قبضہ اسی کی قدرت اسی کی حکمت اسی کا علم اسی کی بے نیازی چلے گی کسی کی بات نہیں چل سکتی انبیاء علیہ السلام کو دیکھو سلیمان علیہ السلام تو سلام کی ننانوے میں بھی ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ کہ ہوا تک توڑے پھرے ہوا تک اڑائے پھرتی ہے سلیمان علیہ السلام کا پہ تازے نبوت ہے نیچے تخت شہنشاہی ہے ہوا تختوں آتی ہے جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں ہوا اتار دیتی ہے اور جہاں چاہتے ہیں ہوا اڑا کر لے جاتی ہے اور پانی کا پتہ لگانے کے لیے پرندے موجود ہیں جن تابے انسان تابے پرندے تابے کرندے تابے مقام اتنا اونچا بادشاہ بھی دے دی نبوت بھی دے دی پیغمبری بھی دے دی اور اتنی بڑی عظمت بھی دے دی اور حال یہ ہے کہ ننانوے بیویوں میں سے ایک انگل کا بچہ پیدا نہیں ہوا دیکھیے اس کی بیری آ گئی بادشاہ میں نے تجھے بنا دیا نبی میں نے تجھے بلا دیا ہمارا تیرا اڑائے اڑائے پھرے گی پوری دنیا میں تو پھرے گا بادشاہ تیری نبوت تیری رسالت میں نے تجھ کو دے دی پیغمبری میں نے تجھ کو دے دی جا میری مرضی اولاد نہیں دیتا تمہارا کئیوں کا دل تو کر رہا ہوگا ہم بھی اس زمانے میں پیدا ہوتے تو کم سے کم بیویوں کا ایک لشکر تو ہوتا لو کر دیکھو شام کو پتہ لگ ایسی گھڑی کا کیا ٹائم میں جب کوئی شوق ہوگا کٹ گرنے بڑا مشکل مقام ہے دوڑ کے کر کے اس زمانے میں جنت میں جائے بڑا مشکل اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے مرز الموت ہے آخری دن آخری بیماری ہے موت بالکل قریب ہے جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جناب سادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تمام ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ساری گھر والیوں کو ہماری ماں کو بلا کر اللہ کا پاک پیغمبر فرماتے ہیں او میری گھر والیوں میرا آخری وقت قریب ہے بیماری بڑی سخت ہے اجازت دے دو میں اپنی بیماری کے دل آشا کے حجرے میں گزار لوں امام لمبی اجازت لے رہے ہیں اجازت لے رہے ہیں تم ناراض گھر بیٹھی رہو میری باری تھی میری باری تھی ساری باری عائشہ کے حجرے میں رکھ دی کتنا خدا کا خوف ہے کس قدر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے کہ کسی حقدار کے دل میں بھی یہ بات نہ آ جائے کہ میری باری ماری گئی امام الانبیاء محبوبی کی بریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت لے لی ساری ہماری ماں نے اجازت دے دی بیماری کے دل میں پریشانی کے دل جہاں جاپ کو سہولت ہو ہم بالکل رامن مندی سے اجازت دیتے ہیں ادھر ایسا میں قیام فرما لیا اللہ نبی نے خدا کا خوف دکھایا نبی نے خدا کا ڈر دکھایا نبی نے اپنے دل میں ڈ فرمایا اللہ پاک کو کچھ اور منظور ہے کالی کملی والے یہ جو اجرا آشا ہے یہ جو اجرا آشا ہے جس مسٹر میں تیری ساتھ آشا ہوتی ہے مجھے اس اجرے سے اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے اس کے مقابلے کی میرے پاس جنت بھی موجود نہیں اس حجرے میں قیام فرماؤ یہی حجرا سب کچھ بنے گا سب کچھ یہیں سے ہوگا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت بالکل آخری آخری لمحات میری عائشہ مسواک لیا مسواک لے آئی پر میں او میری عائشہ اس کو نرم کر دے اس کو نرم کر دے اب بتاؤ مرد کی منشا مرد کی غرض اگر عورت نہیں سمجھتی تو اور کون سمجھ سکتا ہے کہ لکڑی سے کوٹ کے لیا کسی روڑے اینٹ سے کوٹ کے نرم کر کے لیا پیغمبر کے فرمان کو عائشہ صدیقہ نے سمجھا اپنے منہ مبارک میں مسواک کو چبا دیا اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ اسے دھوکے لا سمجھو یہ نہیں فرمایا اسے دھوکے لا بلکہ وہی لوہا جو حضرت عائشہ کے منہ کا لگا ہوا تھا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں وہی مسواک فرمائی اور اس کے بعد کلی نہیں فرمائی یہ ثابت کر دیا لوگوں عائشہ مجھے اتنی پیاری ہے اتنی پیاری ہے اتنی پیاری ہے کہ میں آخری وقت میں اس کے منہ کا لوہا اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں تمام چیزیں اللہ پاک خود کرا رہا ہے اور ایک اور بات سمجھو تمہاری بھی تمنا ہے میری بھی تمنا ہے ہر مسلمان کی تمنا ہے اللہ کرے آخری وقت اچھی جگہ آئے سب کی تمنا ہے سجدے میں موت آئے جو اس آدمی مسجد میں کبھی داخل نہیں ہوتا آرزو اس کی بھی ہے کہ سجدے میں موت آئے پاوے ساری عمر سجدہ نہ کرے چیزیں اللہ پاک خود کرا رہا ہے اور ایک اور بات سمجھو تمہاری بھی تمنا ہے میری بھی تمنا ہے ہر مسلمان کی تمنا ہے اللہ کرے آخری وقت اچھی جگہ آئے سب کی تمنا ہے سجدے میں موت آئے جو اس آدمی مسجد میں کبھی داخل نہیں ہوتا آرزو اس کی بھی ہے کہ سجدے میں موت آئے تو ہمیں ساری عمر سجدہ نہ کرے جو آدمی ساری زندگی خدا کے قرآن کو آنکھ نہیں لگاتا قرآن کو آنکھ سے دیکھتا نہیں تمنا اس کی بھی ہے کہ میری موت قرآن پڑھتے ہوئے کی آئے سب کی تمنا ہے کہ میری اچھی جگہ موت آئے کابت اللہ میں موت آئے مدین پاک میں موت آئے مسجد میں موت آئے وہ کر کے موت آئے اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں جب موت آئے تم یہ تمنا کر سکتے ہو تمہاری یہ حسرت ہو سکتی ہے امام الانبیاء کی کوئی تمنا نہیں کالی کمرے والے کی بھی تو تمنا ہوگی یا اللہ سب سے اچھی جگہ میری موت آئے اللہ تبارک کو چل تالا جل شان نے یہ ثابت کر دیا میرے محبوب تیرے لیے حجرے ایسا سے اچھی جگہ آسمانوں پہ بھی نہیں جنت میں نہیں یہ جو ایسا کا حجرا ہے جہاں جبریل کے سلام آتے ہیں جہاں خدا کا قرآن نازل ہوتا ہے اس سے اچھا کوئی ٹھکانا نہیں اور ایک اور بات سمجھو آج کل بھی تجربہ کر لیں باپ سے جھی کو بڑا پیار ہوتا ہے اور باپ کو بھی اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے یوں ہی اگر منہ بنا دے بیٹی ابا کے سامنے اور اتنا سا لفظ کہہ دے ابا رونے کی شکل بنا کر خدا گوا کا کلے کیا پھٹ جاتا ہے کیا ہوا بیٹی دیے کیے وہ چپ کر ویے دس مہینوں ہوا کیے چین نہیں آتا جب تک دھی سے پوچھ نہ لے آخری وقت ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں موجود ہیں اور لوگوں آج ہمیں باپ کو دنیا سے جاتا ہوا بیٹی دیکھ کر گوارا نہیں کر سکتی تو فاطمت الزہرا جس کا ابا کالی کملی والا ہو کیسے گوارا کرتی خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ پیغمبر کی وفات کے بعد چھ مہینے تو الزہرا زندہ رہی کسی نے ہستی ہوئی نہیں دیکھی خود حضرت علی گوا ہے فرماتے ہیں چھ مہینے میں کبھی پیز بھر کے نہیں کھایا ہر وقت رویا کرتی تھی کبھی کہتی تھی اولا گا تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی تم نے کن ہاتھوں سے شہر شاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھ دیا ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں حضور کی وفات ہوئی آپ کی وفات شریف حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں ہوئی تو کے کریم نے جس نے ساری کائنات کا آپ کو سردار بنایا رحمت للعالمین بنایا ساقی کاثر بنایا ساقی یہ محشر بنایا تمام مسلمانوں کا پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا اللہ پاک نے سب سے اچھی جگہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود پسند آ گئی اس لیے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے مار کھائی آج ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں کلمہ بھی ہو رہا ہے رشوت بھی چل رہی ہے کلمہ بھی پڑھ پڑھ رہے ہیں لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری بھی ہو رہی ہے کلمہ بھی چل رہا ہے شراب بھی پی رہے ہیں کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں سور بھی کھا رہے بتاؤ یہ کیا کلمہ ہے کس کام آئے گا کلمہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا یہ عالم ہے جس نے کلمہ پڑھا اس نے پوری زندگی ایک سیکنڈ میں بدل دی ایک سیکنڈ میں بدل دی جس دن شراب کی حرمت قرآن میں آئی شراب کا حرام ہونا قرآن میں آیا صحابہ کے گھروں میں بھی تھی مسلمانوں کے گھروں میں بھی شراب تھی لیکن جب شراب کی حرمت کا حرام ہونے کا قرآن نے اعلان کیا میں دعوے سے کہتا ہوں ذمہ داری سے کہتا ہوں مدینے میں یہودی بھی تھے ادھر ادھر عیسائی بھی تھے جو کسی صحابی نے یہ سوچا ہو چلو ہمارے لیے تو حرام ہے اس کے چار پیسے تو بنا لیں یہودیوں کو بیچ دیں عیسائیوں کو بیچ دیں وہ تو پابند نہیں پیسے تو بنائے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کا دریا بہ پڑا مٹکے توڑ دیے سرائیے توڑ دی بوتلیں مار مار کے دیواروں میں توڑ دی قرآن آیا اس کے بعد آخری دم تک کسی صحابی نے پینا تو کیا اس برتن کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جس میں شراب آج ہم تو اپنے لیے مسئلہ نکال لیتے ہیں اب یہ جتنے غریب لوگ ہیں سیم کھاتے رہتے ہیں چرس پیتے رہتے ہیں ہریون کھاتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر وقت کہتے ہیں میں غریب کہ کہاں ہاں میرا حساب کہاں میرا عذاب کہیں میری جنت کہاں میرا دو دف بنجنا اچھا تیری خدائی بھائی ہے تمام کے تمام یہ آپ غریبوں نے پکڑ لیے اس لیے اللہ پاک جل شانو نے اعلان کر دیا فرمایا آسی بننا کیا لوگوں کا یہ گمان ہے این اتر کو چھوڑ دوں گا میں ائ آم اللہ صرف آم اللہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے وہ میں آزما کر دیکھوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق زندگی ہے کہ نہیں میرے محبوب کے صورت کے مطابق صورت بنی کہ نہیں لباس بنا کہ نہیں کھانا پینا میرے محبوب کی اطاعت کرتے ہوئے غلامی میں کرتا ہے یا خود مختار ہو کر کے کرتا ہے اب ایک سانس میں پانی پی لینا یہ عیسائیوں کی عادت ہے آقا مدری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین سانس لے کر کے پیو اب پیٹ بھی بھر گیا پانی بھی پیٹ میں چلا گیا اور کالی کملی والے کی غلامی بھی ہو گئی فرما بسم اللہ کر کے پیو دوسری غلامی ہو گئی سجے ہاتھ سے پیو تیسری غلامی ہو گئی کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو کئی آدمی اگر ایک برتن میں کھائیں تو اپنے آگے سے کھاؤ یہ نہیں کہ آلو پرلی طرف دکیلتے جاؤ بوٹیاں بوٹیاں اٹھا کے کھاتے جاؤ تمام چیزیں بتائی ہیں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو گیلے گیلے ہاتھوں سے سننے سننے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ برکت ہوگی یہ جو ہے نبی کی سنت اور یہ بھی فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں سبحان اللہ ہماری ماں نے ہمیں کیا کیا بتایا کہ اگر کئی آدمیوں کا کھانا گھر سے جاتا جب برتن واپس آتے اگر تیشا فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ برتنوں کو دیکھ کر میں سمجھ جاتی تھی کہ محبوب کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں کھانا کھایا کسی نے پوچھا عائشہ سے کیسے تجھے کیسے پتا چل جاتا تھا آپ کو فرماتی ہے وہ اتنا صاف کیا برتن ہوتا تھا وہ اتنا چاٹ لیا ہوتا تھا کہ اس کے دھونے کی ضرورت نہیں رہتی تھی اب نبی کی سنت ہے برتن کو صاف کرنا چاٹنا اور انگریز کی سنت ہے کہ بوٹیاں ساری کھا جاؤ آلو کو ایک لکڑا چھوڑ دو انگریز کی سنت پہ آج مسلمان عمل کرتا ہے کافر بے ایمان کی بات اپنائی کالی کملی والے کی سنت کو ٹھکرایا ہے کھانا کتنا گایا اب یہ شادی ہیں اگر کوئی فقیر مانگنے آ جائے چل چل ابھی تو برات بھی نہیں آئی پہلے مانگنے آ گیا کوئی بھیک مانگنے آ گئی ون ون جب برات شادی نکاح تھیا نہیں جنگ نے جن کھادا نہیں تو پہلے بو کر گندی گڑی اور ان کے کھانے کے ساتھ ساتھ اتنا برباد ہوتا ہے کھانا اتنا برباد ہوتا ہے ہم اس بات میں آتا ہے رزق کی بے ادبی کرنے سے رزق میں کمی آتی ہے اللہ کی عطا کردہ روزی کی بے ادبی نہ کرو اس کی قدر کرو اسی لیے حکم ہے دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھاؤ جو بھوڑے گرے ہیں پیروں کے نیچے نہ ملو برزک بد دعا کرے گا بلکہ ان گھوڑوں کو اٹھا کر کیڑیوں کے مکوڑوں کے سوراخ پہ ڈال دو ایک رزق کی حفاظت ہوگی دوسرے مخلوق کھائے گی کیڑی یہ کھائیں گی تجھے دعائیں گی حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں ہارون الرشید کا زمانہ ہے ہارون الرشید کی بیگم سبیدہ بڑی مقدر والی تھی بڑی نیک مائی تھی اس نے خواب دیکھا سپنا دیکھا کہ جنگل کے شیر گدڑ جانور آتے ہیں اور میرے ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں ڈر گئی خوف کھایا روئی یا اللہ میں اتنی بری ہو جاؤں گی کہ جانور بھی میری ساتھ برا کریں گے روتی روتی اللہ والے کی خدمت میں پہنچی کہ حضرت میں نے ایسے ایسے کر کے خواب دیکھا ہے شکر ہے اس زمانے میں فال نامہ نہیں تھا نہیں تو گھر بہ کے کھول گن لیا آ ہاں، بساں بچ وک دینا کہ جہاں خواب دیکھو لے تعبیر معلوم کرو تقدیر دا پتا کرنا ہوئے اکھیا نٹ کے انگل رکھو سوچا تقدیر دا پتا لگو بیگم زبہ ہارون الرشید کی گھر والی اللہ والے کی خدمت میں آئی رو رہی ہے رو رہی ہے کیوں رو رہی ہو کہنے لگی سا میں نے خواب دیکھا سپنا دیکھا جنگل کے بڑے بڑے موردی جانور چیل پھاڑ کر بھیڑیے بگیار شیر سارے آتے ہیں میری ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں اللہ والے نے آواز دی مبارک ہو تو کوئی ایسا کام کرے گی جس سے جنگل کے جانوروں کو بھی فائدہ پہنچے گا چنانچہ بیگم سبیدہ نے نہر زبیدہ بنائی مکے میں مدینے میں عرفات میں مینا میں مزدلفہ میں سب جگہ نہر زبیدہ پھیلی کروڑوں انسانوں نے پانی پیا پرندوں نے چرندوں نے درندوں نے پانی پیا تو بیگم سبیدہ ہارون الرشید کی گھر والی حضرت بہلول کے پاس چلی گئی دریا کے کنارے بیٹھا تھا اللہ والا دیکھو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے وہ بس بکتوں کو تو مانتے ہیں ٹھگوں کو نہیں مانتے ڈاکوں کو نہیں مانتے کون کہتا ولیوں کو نہیں مانتے ہم اس کو نہیں مانتے نہ گاڑی نہ موت سفا بالکل گونگڑو بنا بج رہا بھائی ہاں نہ نیتی نہ کیتی سانو یہ پیر وارا نہیں کھانا جو نماز نہ پڑھے جس کی شکل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں جس کی شکل صدیق سے نہ ملے جس کی شکل علی کے مرتدا سے نہ ملے جس کی شکل حسین سے نہ ملے جس کی شکل سید عبد القادر گیلانی سے ملے وہ چمکیر تھی سکتا ہے پیر نہیں تھی سکتا وہ چمکیر زبیدہ گئی بہلول سے پوچھا کیا کر رہے ہو لگا جنت بیچ رہا ہوں بہشت بیچ رہا ہوں نے کہا کتنے کی پانچ سو زبیدہ نے پانچ سو دے دیے بہلول نے لیے اور دریا میں پھینک دیے زبیدہ کہنے لگی ہائے ہائے ہائے ہائے نے کہا کیوں پیسے دریا میں پھینک دیے نہ تیرے کام آئے نہ میرے نہ کسی کے کام آئے اس نے کہا بپار کی بات ہے کاروبار ہے میرا مال ہے تیرا تو نہیں جنت تیری ہو گئی مرضی میری ہو گئی میری مرضی احترام تھا لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے اس زمانے میں آج کل تو اولاد ماں باپ سے حیا نہیں کرتی عورت خامن سے حیا نہیں کرتی شاگرد استاد کا حیا نہیں کرتا مرید اپنے پیر کا حیا نہیں کرتا چلی گئی جا کے سو گئی خام میں دیکھا کہ بہت اعلیٰ درجے کا گلشن ہے بغیچہ ہے شاندار محل ہے پوچھا یہ کیا چیز ہے جواب ملا یہ چیری خریدتی ہوئی جنت ہے اگلے دن پھر پہنچی بہلول وہیں بیٹھے ہیں پوچھا کیا کر رہے ہیں جنت بیچ رہا ہوں کتنے کی کہ پانچ ہزار کی انہوں نے کہا توبہ توبہ اتنا مہنگا ہو گیا ایک دن میں انہوں نے پوچھا بہلول منڈی میں مال نہیں رہا یا خریدار زیادہ آ گئے بھی مہنگا ہونے کی دو ہی ہیں نا یا مال مک جائے یا خریدار ڈھیرا بن جائے یا مال ختم ہو جائے یا خریدار زیادہ آ جائے ان نے کہا بہلور بہت مہنگی ہو گئی ایک رات میں جنت ان نے کہا زبیدہ کل میری زبان پہ یقین کر کے خریدی تھی آج جنت دیکھ کے آئی ہے کل میری زبان پہ یقین کیا تھا آج آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہے آنکھوں کے دیکھنے نے مہنگا کر دیا اس نے پھر بھی یہ نہیں سوچا کہ چلو کل خرید تو لی ہے زیادہ جنت کو آپ کیا کریں گے کرائے پہ تھوڑی دے ہے جنت کچھ تو ساڈے نیچے ہو گیا تو آخیا چل جتنی مرضی آوے مہنگی کرا سا تو اپنی گدی کھڑے ہیں جتنی مرضی آوے مہنگی کر دو زبیدہ نے پانچ ہزار دیے اور اس کے حوالے کر دیے بہلول نے لے کر پھر دریا میں پھینک دیے پھر زبیدہ کو تکلیف ہوئی اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے فرمایا کملی تجھے پتا نہیں اس اگلے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے لوگ مرد عورت بچے بھوکے مر رہے ہیں بھوکے مر رہے ہیں لوگ میں جو یہ پیسے پھینکتا ہوں مچھلیاں اپنے منہ میں لے کر پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں آگے بھوکے لوگوں نے کانٹے لگا رکھے ہیں جال لگائے ہوئے ہیں وہ مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں ان کا جب پیٹ چاک کرتے ہیں اندر سے آتے کے پیسے نکل آتے ہیں وہ روٹ بھوکے روٹی کھا کر تجھے بھی دعا دیتے ہیں مجھے بھی دعا کرتے ہیں مخلوق کا بھلا منانا سب سے بڑی عبادت ہے آج یہی چیز تو مسلمان سے چھوٹ گئی کہ وہ صرف اپنی پیٹ پرستی کرتا ہے اپنی غرض پرستی کرتا ہے اپنی نفس پرستی کرتا ہے انسانیت کے مقام پر نہیں سوچتا کہ دوسرا بھی میرے جیسا انسان ہے اس کے بھی پہلو میں دل ہے اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے اس کے بھی بال بچے ہیں اس کی مجبور اپنا سب کچھ سامنے ہے ہر آدمی اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا کہ تم کلمہ پڑھ کے جنت کے ٹھیکے دار نہ بنو جنت بڑی اوکھی ہے جنت کی قیمت پوچھنی ہو بلال سے پوچھ کے آ جنت کی قیمت زلیلا سے پوچھ کے آ جس کی آنکھیں نکال دی گئی ابو فقیہ سے پوچھ کے آ جس کی پسلیاں توڑ دی گئی اس لیے میں نے یہ عنوان عرض کر دیا کہ چھڑا کلمہ کافی نہیں بلکہ کلمے والی زندگی بنانی پڑے گی کلمے کے مطابق اپنے آپ کو چلانا پڑے گا نماز آئے گی روزہ آئے گا زکات آئے گی حج آئے گا شرک چھوڑنا پڑے گا بجا چھوڑنی پڑے گی لغویات اور بکواسات سے پرہیز کرنا پڑے گا حرام کھانا چھوڑنا پڑے گا حرام پینا چھوڑنا پڑے گا حرام دیکھنے کی اجازت نہیں حرام سننے کی اجازت نہیں حرام پکڑنے کی اجازت نہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان کرتے ہیں کہ میں بھی تو دیکھتا ہوں کہ کلمہ اس نے زبان کی نوک سے پڑھا یا دل سے پڑھا اگر دل سے پڑھا تو یہ ساری چیزوں کی پرہیزگاری کرے گا مانے گا ہدایت یافتہ بن کر کے جائے گا اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا پکا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمے والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے وقت بھی کلمے اور ایمان کی دولت نصیب فرمائے وہ آخر دامان الحمد اللہ رب العالمین اللہ صل وسلم وبارک على سيدنا ومولانا و مولانا محمد علی ال سيدنا ومولانا و مولانا وبارک وسلم یا اللہ سب مریضوں کو شفا عطا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا الہ العالمین سب کی تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما کئی ساتھیوں نے کہا بیمار ہیں مریض ہیں یہ محمد یاسین بھی کہتا تھا اللہ پاک سب کے دکھ دردوں کو دور فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کے روزی رزق میں وہ ساتھ برکت عطا فرما سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما یا اللہ نقصان سے بچا حادثات سے بچا پریشانیوں سے حفاظت فرما یا اللہ فصلوں کے اندر خیر و برکت عطا فرما ساری امت کو خیر و برکت عطا فرما سارے ملک کو خیر و برکت عطا فرما پوری عالم اسلام کو اپنی مہربانیوں سے نواز دے سب کے کرم کا معاملہ فرما جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں پہ کرم فرما سب کی مقصد فرما شکھر کا ایک دوست محمد رمضان عبدالسلام کا ساندھو دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی مغفرت فرمائے اس کے قبر کو جنت کا باغ بنائے اس کی بیوہ کی عزت کی حفاظت فرمائے اس کے بچوں کی کفالت فرمائے یا الہ العالمین ساری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کی جولیاں بھر دے تمام کو حج بیت اللہ نصیب فرما سب کو روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما جو لوگ اس مسجد کی مدرسے کے میرے پورے ملک میں یہاں پر خدمت گزار ہے خدمت کرتے اللہ تعالیٰ کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما یا اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں عمل کی توفیق عطا فرما علم کی توفیق عطا فرما صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد علی وصحاب اجمعین مولانا کاری مدنی صاحب ملتان والے گیارہ چار چھیاسی کو مدنی جامع مسجد شہر راشد باول پور روڈ سے خطاب فرما رہے تھے بری ہونے کی رات نجات پانے کی رات رہائی پانے کی رات جو قرآن کریم نے برکت والی رات فرمایا اور حدیث پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشا انسان لوگ جب شابان کی پندرہویں رات آئے رات کا قیام کرو رات کو عبادت کرو نہارا پندرہویں تاریخ کا روزہ رکھو ایک روزے کا ثواب اس قدر ملے گا گوا سال بھر کے روزے رکھ لیے بزرگ الفسانی سر حامی احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں ابر کرم رحمت کی بارش برسانے کے لیے بادل بن کے آ جاتا ہے بس اب سے لے کر عید الفطر تک بارش ہی بارش ہے رحمت خدا بندی کی کبھی سب قدر آ گئی کبھی لڑ المبارک آ گئی کبھی لائی القدر قدر آ گئی رمضان کی راتیں آ گئی جمعے کی رات آ گئی باقی سچل پڑتا ہے انصاف مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مورات ہے سابان کی پندرہویں رات سورج غروب ہونے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کا جلال اس کے عرب سے چل کر آپ والے دنیا کی تشریف لے آتے ہیں العالمین کی رحمت اور کریمی اس کی بندہ نوازی اس کی مہربانی کی بارش شروع ہو جاتی ہے اور کتنی بڑی بات ہے انصاف اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا شام کو اس رات میں آسمان دنیا کے تشریف لاتے ہیں اور ساری رات نگاہ کرتے ہیں مستقری کوئی ہے بخش مانگنے والا آج اس کو معاف کر دوں مثت کوئی ہے جس کی روزی میں کمی ہو جس کی روزی میں تنگی ہو جس کے کاروبار میں تنگی ہو جو پریشان حال ہو پر میواز آتی ہے ہاں میرے بندے جس کو ساری دنیا نے جواب دے دیا آ جاؤ میرا دروازہ کھلا ہے الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير برکت اسی کے نام میں ہے رحمت اسی کے نام میں ہے جس کا سارے ملک میں راج ہے اور وہ ہر چیز قادر ہے اندازہ لگا بندے سوئے ہو گئے بندے خراٹے مار رہے ہیں بندے مار رہے ہیں اور عالم رب ساتھ ساری رات قربار ہے کوئی بیمار جس کو سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو سارے حکیموں طبیبوں نے جواب دے دیا ہو گھر والے مایوس ہو گئے ہے کوئی ایسا بیمار جس کو سب نے جواب دے دیا ہو آج مانگے میں تندرستی عطا کر دوں ساری رات نگاہ آتی ہے ساری رات پر عالم آواز لگاتے ہیں ہے کوئی بے ہیں جس کو نہ ملی مجھے آگ مانگے میں جھولی بھر دوں ہے کوئی جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں مجھے پکارے میں اس کا سہارا بنتا ہوں كما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نے رشتے داروں کو بلا تو نے یاروں کو بلا تو نے عزیزوں کو بلا ان کے پاس گیا بڑی بڑی چوکڑی زبان سے باتیں کی بڑی بڑی لوگوں کے ساتھ باتیں بنائی اور میرے بندے ایک دن کا گھر میرا سر تیرا گھر میرا دل تیرا آ تو صحیح دامن پھیلا کے دیکھ کوئی تنگ ہو سکتی ہے میرا خزانہ نہیں ہو سکتا لینے والے ختم ہو سکتے ہیں دینے والا ختم ہو ہی نہیں سکتا سارے جان کا جاتا جس کا کوئی نہیں اس کا میں خدا اور بے سہارا لوگوں اور غریب لوگوں اور بے کس لوگوں اور بے بس لوگوں آؤ میرے دروازے کے سر جھکاؤ میں تمہاری ساری ڈگری بنانے کو تیار ہوں رات نگاہ فرماتے ہیں ہریشا میں آتا ہے صبح ہو جاتی ہے مختلف آزاد کا نام